وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہوتا ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے